عروا نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے کی گئی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا آپ پڑھا کیجئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کو ذریعہ تعلیم بنایا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھپن